بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو ایک انتصار اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے شرک سب سے خطرناک چیز شرک پکا ہو جائے تو سارے عمل برباد اور مغفرت کی امید ختم یا اللہ شرک سے بچا شرک کی حالت میں موت آئے اس سے بچا یا اللہ شرک سے شدید نفرت عطا فرما یا اللہ شرک سے مکمل حفاظت عطا فرما ہم مسلمان جب تک صبح و شام یہ دعا نہ مانگ لیں نہ چین آتا ہے نہ سکون دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم ان واستغفرک و لا اعلم استغفر ترجمہ یا اللہ جان بوجھ کر شرک کرنے سے اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرما اور اگر لا علمی میں شرک والا کوئی کام ہو گیا تو معافی عطا فرما اوپر جو چند سطریں لکھی ہیں ان کو بار بار پڑھنے کی گزارش ہے ان کو دل میں اتارنے اور بسانے کی التماس ہے اب آئیے چند ضروری نقطوں کی طرف دشمن نمبر ایک قرآن مجید نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے نمبر ایک دشمن یہودی اور مشرق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں انہی دو دشمنوں سے ہوئیں جن کو قرآن ہمارا دشمن قرار دے رہا ہے وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہمارے خیر خواہ نہیں بن سکتے یہ پہلا نقطہ یاد رکھیں آج کل یہودیوں کی طاقت اسرائیل میں اور مشرقوں کی طاقت انڈیا میں پل رہی ہے بہترین مسلمان عجیب نقطہ سمجھیں مشرق اسلام کے بدترین دشمن ہیں لیکن جب کوئی مشرق اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بہترین مسلمان ہوتا ہے یہی حال یہودیوں کا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جائزہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جتنے صحابہ کرام تھے ماضی میں ان کی وفاداری کس مذہب کے ساتھ تھی مگر جب شرک چھوڑ کر اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑا تو وہ کیسے عظیم مسلمان بنے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک مشرق اسلام قبول کرنے کے بعد بہترین مسلمان کیوں بنتا ہے دوسرے مسلمانوں سے بہت آگے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے مگر یہ تفصیل طلب ہے آج اس موضوع کو اس لیے نہیں چھیڑ سکتے کہ اس میں ڈوب کر ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا بہترین رعایا ہمارے نوجوان جب ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو انہیں ایک سوال بہت چبھتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان فاتحین اور بادشاہوں نے ہندوؤں کا خاتمہ کیوں نہیں کیا چلیں رنگین مزاج اکبر بادشاہ کو چھوڑیں کم ہمت جہانگیر کو چھوڑیں نرم طبیعت شاہ جہان کو چھوڑیں مگر اورنگزیب عالمگیر نے یہ کارنامہ کیوں سر انجام نہیں دیا وہ نہ تو رنگین مزاج تھا نہ کم ہمت اور نہ نرم خو وہ دین کا عالم قرآن کا کاتب اللہ تعالیٰ کا ولی مرد میدان مجاہد اور مضبوط اعصاب کا مالک فاتح تھا بہادر زاہد موحد صوام یعنی بہت روزے رکھنے والا قوام یعنی راتوں کو قیام کرنے والا اور باوقار انسان عیاشی اس کے قریب سے بھی نہ گزری تھی تلوار اس کی محبت تھی جہاد اس کا جنون تھا اور میدان جنگ اس کی سرشاری اور خوشی کا مقام تھا ہمارے بے علم کالم نگار اورنگزیب عالمگیر کے خلاف طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں یہ باتیں پڑھ کر دکھ ہوتا ہے وہ اپنے بھائیوں کا ہرگز قاتل نہیں تھا اس کے بھائی خود ہی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئے سکھ مذہب کے پیروکار اورنگزیب عالمگیر کے کٹر دشمن ہیں کیونکہ ان کا قابل فخر اور بہادر ترین گرو عالمگیر کے ہاتھوں مارا گیا مگر سکھ آج تک عالمگیر کی روحانی طاقت کے قائل ہیں وہ حقیقی مسلمان بادشاہ تھا ایسا کہ اس جیسے انسان صدیوں میں جنم لیتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ عالمگیر نے مشرقوں کا صفایا کیوں نہیں کیا افغانستان سے لے کر آج کے پاکستان اور مکمل ہندوستان پر اس کی پچاس سال سے زائد عرصہ حکومت رہی جواب یہ ہے کہ مشرق یعنی ہندو جب کسی کے نیچے آ جائیں تو وہ بہترین رعایا بہترین غلام اور بہترین خادم بن جاتے ہیں وفادار محنتی عاجز مسکین اور ہر خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو امارات سعودیہ بحرین قطر اور دیگر ممالک میں کام کرنے والے ہندوؤں کے حالات معلوم کر لیں وہاں کے لوگ ہندو ملازم کو ترجیحی بنیاد پر ملازمت دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ سرجن ڈاکٹر ہے مگر آپ کو اپنے گھر کا گٹر صاف کرانا ہے تو وہ فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر حامی بھر لے گا اور دس ریال میں سارا کام کر دے گا جبکہ مسلمان ڈاکٹر ہزار ریال میں بھی ایسے کام پر راضی نہیں ہوگا مجھے کئی عرب ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں جب میں ہاتھ جوڑے دانت نکالے ہندو ملازمین کو دیکھتا تو یقین ہی نہ آتا کہ یہی لوگ کشمیر میں اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں انہیں نے بابری مسجد شہید کی ہے یہی لوگ ہندوستان میں جگہ جگہ مسلم کچھ فزادات بھڑکاتے ہیں ایک عرب دوست نے کھانے پر بلایا جو ملازم کھانا لایا وہ انڈیا کا ہندو تھا میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے بتایا کہ یہ سستے ملتے ہیں کئی افراد کا کام ایک فرد کر لیتا ہے کسی کام میں آر محسوس نہیں کرتے ہر وقت ہاتھ جوڑ کر جی حضوری میں لگے رہتے ہیں تب مجھے تصور میں ہندوستان کے وہ دھاڑتے چنگاڑتے مجمعے یاد آئے جو مسلمانوں کے خون سے دریاؤں کو سرخ کر دیتے ہیں دراصل مشرق کی فطرت اور طبیعت الگ ہے وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے اس لیے بہت جلدی اپنا رنگ و روپ بدل لیتا ہے ہمارے ہندوستان کے فاتحین ان راجوں مہاراجوں سے تو لڑے جو مقابلے پر آئے مگر ہاتھ جوڑے عوام کا وہ کیا کرتے جھکے جھکے سہمے سہمے ہر بات ماننے والے ہر حکم قبول کرنے والے اور خوف سے تھر تھر کانپنے والے مسلمانوں کی طرح ان کی تلوار بھی باعزت باغیرت اور با اصول ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی کانپتی ہوئی گردنوں پر چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے چنانچہ مسلم فاتحین اطمینان سے حکومت کرتے رہے اور ہندو ان کی بہترین رعایا بنے رہے انگریز آیا تو اس نے برہمن کی دھوتی کو لنگوٹ بنا کر اسے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا تب آر ایس ایس وجود میں آئی اور پھر اس کی ناپاک گود سے ایک ایک ایک کے بعد دوسری دہشت گرد تنظیم جنم لیتی رہی بدترین حکمران مشرق بدھ پرست دراصل شیطان کا پجاری ہوتا ہے اسے جب حکومت ملتی ہے تو وہ بدترین حاکم بدترین ظالم بدترین بے حیا اور بدترین دھوکے باز بن جاتا ہے وہ بظاہر سبزی کھاتا ہے مگر وہ خون آشام افریت بن جاتا ہے وہ اہل توحید اہل اسلام کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے اور شیطان کی طرح اسلام کے خاتمے کے خواب دیکھتا ہے مکہ کے مشرق جب حالت شرک میں مکہ کے اور جزیرت العرب کے حاکم تھے تو جزیرت العرب کی کیا حالت تھی بات بات پر خون ریزی دفن ہوتی معصوم بچیوں کی چیخیں ہر منہ سے بہتی شراب ہر چوتھا گھر فحاشی کا اڈا اور ہر طرف ظلم دادا گیری اور بربریت روئے زمین کا دل جزیرت العرب ان دنوں ایسی حالت میں تھا کہ دنیا کی کوئی مہذب قوم وہاں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اور ہر کوئی ہر برائی کی مثال کے طور پر عربوں کو پیش کرتا تھا آج وہی حالت ہندوستان کی ہے وہاں کی جہالت بدبو گندگی بے حیائی ظلم بربریت درندگی کو اگر کھول کر بیان کروں تو آپ کو متلی آنے لگے گی ہر منہ میں شراب ہر زبان پر گالی ہر دل میں حوث کا جال جھوٹ دھوکہ بے حیائی اور ظلم آہ ہندوستان کے مسلمان آج کس آفت میں پھنس گئے ہیں وہ کل تک حکمران تھے بادشاہ تھے جبکہ آج وہ لنگوروں بندروں اور چوروں کے مظالم کا شکار ہیں بی جے پی جو کہ آر ایس ایس کی نوے سالہ محنت کا نچوڑ ہے اور مودی جو مشرقوں کی تمام خباستوں کا مرکب ہے وہ آج وہاں حکمران ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہ کوئی ہجرت کا مقام ہے اور نہ ان کے آس پاس ان کی فکر کرنے والا کوئی مسلمان ملک یا حکمران ہے پاکستان کے موجودہ جمہوری حکمران تو ہندوؤں کی محبت میں سر تاپا غرق ہیں تب ایسے حالات میں ہندوستان کے مسلمان کیا کریں ترتیب الہی سمجھیں ہندوستان کے مسلمان کہیں بھی نہ جائیں وہ ہندوستان کے اصل باشندے اور اس کے ماضی اور مستقبل کے حکمران ہیں وہ بس دو کام کریں پہلا یہ کہ وہ پکے سچے شعوری مسلمان بن جائیں کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں شرک سے پکی توبہ کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اسلام کے پانچ محکم فرائض کو دل کے یقین سے مانیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ اور ان فرائض کی پابندی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو سمجھیں ہم مسلمان جو جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ترتیب کو الٹ دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے ٹھکانہ دے اسلحہ دے سامان دے وسائل دے فرشتے دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں تم پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز عطا فرمائیں گے طاقت بھی سامان بھی نصرت بھی فرشتے بھی ان تنصر اللہ ینصرکم یہ پکی ترتیب اور پکا وعدہ ہے بدر کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی شرط نہیں رکھی وہ خود دین کی نصرت کے لیے ایک ناہموار جگہ پر نہتے پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت کے وہ انداز دکھائے کہ عقلیں حیران رہ گئیں بدر کے بعد آج تک ہر تحریک میں یہی ہوتا رہا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا ہندوستان کے مسلمان بھی اگر عزم و ہمت سے کام لیں اور زیادہ دن زندہ رہنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور نصرت اترے گی ضرور اترے گی ضرور اترے گی اس میں نہ شک کی گنجائش ہے اور نہ کسی شبے کی آپ لوگ کب تک اپنی حب الوطنی کی صفائیاں دے کر زندگی کی بھیک مانگتے رہیں گے صفائیاں دینا چھوڑو صفائی شروع کرو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے نشے میں نہ رہو مودی ابھی ابھی یہودی سے مل کر آیا ہے ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ مشرق اور یہودی جب بھی مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش یا اتحاد بناتے ہیں تو خود ان کی اپنی ذلت کے دن شروع ہو جاتے ہیں آپ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریضہ کے آس پاس کی تاریخ پڑھ لیں تب آپ کے دل سے یہ جملہ نکلے گا کہ مودی کا دورہ اسرائیل مسلمانوں کو مبارک ہو مودی اور یوگی دراصل اپنی طاقت اور دنیا بھر میں اپنی حمایت کے نشے میں چور ہیں ان کا یہ نشہ ان قریب ان کے درد سر میں تبدیل ہونے والا ہے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں میں بے چینی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ان میں جہاد کا جذبہ بہت سرعت سے ابھر رہا ہے مسلمان نوجوان جب اپنی قوم کا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں ہم نے گزشتہ پچیس تیس سال کے جہاد میں یہ بارہا دیکھا ہے کہ جب مسلمان مجاہدین اپنے شہداء اور مقتولین کے انتقام کی نیت کر کے کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی کارروائی میں غیبی مدد اور قوت شامل ہو جاتی ہے اور اب تو انتقامی جہاد جسے قرآن مجید انتصار کا پیارا نام دیتا ہے روایتی اسلحہ کا محتاج نہیں رہا اب بم گولی بارود بندوق لانچر اور ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں رہتی گاڑی بجلی پیٹرول کھاد ریت اور دوائیوں کے ذریعہ لوگ بڑی بڑی کاروائیاں کر لیتے ہیں مودی اور یوگی نشے میں نہ رہیں ان کے مظالم نے انتصار کی بجلی کا بٹن دبا دیا ہے اب نہ کسی بھڑکانے والے کی ضرورت ہے اور نہ کسی ماسٹر مائنڈ کی خود تمہارے مظالم اب واپس تمہاری طرف لوٹنے والے ہیں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ